رہ اگر یہ میرے لیے اپنی قوم پر بنائے جانے کا نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ اسے ہر دعا کے مطابق بنائے